حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تو فرماتے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین یہاں سے لے کر اسأل اللہ العافیت لنا ولکم یہاں تک یعنی اے اس قبرستان کے مسلمان اور مومن باسیو تم پر سلامتی ہو یقیناً ہم بھی اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں تم ہم سے پہلے آ گئے ہو ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ تعالی سے خیریت و سلامتی کی دعا کرتا ہوں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار بیالیس